سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ پینے کے لیے تھوڑا سا پانی لے جاتے ہیں اگر ہم اس سے وضو کرنے لگیں تو پیاسے رہ جائیں تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کا پانی پاک اور اس کا مردہ حلال ہے سننے ابو داود حدیث نمبر تراسی